اور ایک علم وہ اپنے آبا سے حاصل کرتا ہے دوسرے لوگوں سے حاصل کرتا ہے اللہ پوچھ رہا ہے کہ دو قسم کے علم ہوتے ہیں ایک انسان کو براہ راست ہوتا ہے حاصل تمہارے آبا و آزداد کے پاس یہ علم تھا تو جب تمہارے پاس اس کا ذاتی علم بھی نہیں ہے اور تمہارے آبا و آزداد کے پاس سے بھی یہ علم نہیں آیا ہے تو کس بیس پر بول رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اس کے بعد مزید تنقید کی جا رہی ہے کبورت تخرج من افواہ اللہ اکبر دونوں جملے بڑے عجیب و غریب ہیں بڑی بات بول رہے ہیں کبورت کلمتن بہت بڑی بات ہے یہ تخرج من افواہین جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے اقول اللہ کدیبا یہ لوگ صرف جھوٹ بول رہے ہیں نفی کے بعد اللہ سے استثنا یہاں حق کی تعریف بتائی جا رہی ہے وہ دیکھو صداقت کسے کہتے ہیں حق کسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سچائی کی تعریف فرمائی ہے حق کی تعریف فرمائی حق کی ڈیفینیشن فرمائی ہے یہاں حق کی تعریف کیا ہے آدمی زبان سے کوئی بات کہے اور ضمیر اس کی شہادت دے یہ حق ہے یہاں صرف منہ سے بول رہے ہیں کبورت کلی متن تخرج میں نفوائی یہ بڑی بات یہ صرف منہ سے بول رہے ہیں یہ منہ سے بول رہے کا مطلب ضمیر اس بات کی شہادت نہیں دے رہا ہے لہذا وہ بات جو منہ سے نکل رہی ہو اور ضمیر وجدان آدمی کا شہادت نہ دے وہ بات سچی نہیں ہو سکتی سچی بات اسے کہتے ہیں ٹروتھ اسے کہتے ہیں صداقت اسے کہتے ہیں حق اسے کہتے ہیں کہ آدمی زبان سے جو بول رہا ہو ضمیر اور آدمی کا دل اس کی شہادت دے جو بات منہ سے نکلے ضمیر اس کی شہادت دے اس کو حق حق کی ایک تعریف یہ ہوئی اور آگے کہا جا رہا ہے اللہ کدیبا یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ کسے بولتے ہیں جھوٹ کی تعریف معلوم ہو جائے تو سچ کی تعریف تو آٹومیٹیکلی معلوم ہو جاتی جھوٹ کسے بولتے جو چیز خلاف واقعہ ہو میرے پاس موبائل ہے میں بول دوں یا آپ بولیں جاننے کے بعد کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے میرے پاس موبائل ہے آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس موبائل نہیں ہے چونکہ یہ بات خلاف واقع ہے جھوٹ ہے معلوم یہ ہوا کہ حق اسے کہتے ہیں کہ بات واقع کے مطابق ہو بات واقع کے مطابق ہو تو حق بات واقع کے خلاف ہو تو جھوٹ این اکولون اللہ گویا کہ یہ عقیدہ عقید ولدیت کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے یہ ایسی بات ہے کہ زمین کی شہادت اس پر موجود نہیں اور اللہ کریوا یہ ایسی بات ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے واقعے کے خلاف ہے لہذا یہ بات حق نہیں ہے جھوٹ ہی جھوٹ ہے کس بے محض کے سوا کچھ بھی نہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے بِهَذَا الْحَدِيثِ آساری حدیث لگتا ہے شاید آپ ان کے پیچھے اگر اس بات پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے یعنی قرآن پر آپ کی بات پر تو آپ افسوس سے اپنی جان ہلکان کر ڈالیں گے عربی میں بخا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور حسف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے ذرا مفردات اٹھا کر دیکھیں جب کہا جاتا ہے بخات ذرا زمین پر اتنی کاشت کی گئی اس کے اندر رویدگی کی صلاحیت نہیں رہ گئی زمین پر اتنی مرتبہ کھیتی کی گئی کہ اب کچھ اگانے کی صلاحیت نہیں رہ گئی اگانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تب بولتے ہیں بخاتل ارزو ذرا زمین کے اوپر بہت زیادہ کاشت کرنے کی وجہ سے زمین نے رو کی صلاحیت ختم کر دی ہے وہاں لفظ بقا استعمال ہوتا ہے اور اصف کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ارزن اصفا ایسی زمین جس کے اندر کچھ نہ اگے صلاحیت ہی اگانے کی ختم ہو گئی ہو اس سے یہ پتا چلا کہ کسی چیز کے تعلق سے اپنی پوری طاقت کو کھو دینا پوری طاقت کو لگا دینا وہاں پر لفظ بقا استعمال ہو اب ترجمہ کیجیے فلا اللہ باخ النف کا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان حل کان کر دیں گے کوئی بقا کا لفظ استعمال ہوا ہے اگر یہ مشرقین یہ عیسائی یہ یہودی آپ کی بات نہیں مانے تو آپ افسوس سے اپنی جان دے دیں گے اور پھر آپ کی تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے آپ کیوں اپنی جان کو ہلکان کیے دے رہے ہیں ان جالنا ما زینت اللہ لنبلو ایم احسن عملا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سعید بڑی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے اے ہمارے رسول یہ زمین بنائی زمین صرف بنائی ہی نہیں بلکہ اس کو زینت بھی ہم نے دی ہے خوبصورت بھی بنایا ہے خالی زمین بنا دیتا اس کے اوپر دریاؤں کو جاری نہ کرتا پہاڑوں کو نہ کھڑا کرتا درختوں کو نہ اگاتا تو یہ زمین کیسی لگتی بنجر چٹیل بے آب و گیا بدرونک بے وقار لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنانے کے بعد زمین کو زینت دی اچھا کس لیے زمین بنائی زمین بنانے کے بعد اس کو ڈیکوریٹ کیا خوبصورت بنایا اب اللہ پوچھ رہا ہے زمین بنانے کے بعد جو گھر ہے تمہارا اس کو ہم نے ڈیکوریٹ بھی کیا اب ہم تم سے کیا امید کریں زمین بنایا زمین کو حسین بنایا اب ہم تم سے حسن عمل ہی کی امید تو کریں ایک آدمی نے خوبصورت محل بنایا بادشاہ نے خوبصورت محل بنایا خوبصورت محل بنانے کے بعد آپ کو محل میں رہنے کی اجازت دے دی اور آپ سنڈاس کرنے لگے تو مار مار کر نکال دیے جاؤ گے اس خوبصورت محل سے اور اس خوبصورت جگہ کی توہین بھی ہوگی اللہ فرما رہا ہے میں نے زمین کو بنایا تمہارے ٹھہرنے کے لیے اسے میں نے زینت دی اب اس تزئین کا اور اس خوبصورتی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس زمین کے اوپر رہ کر کے اچھے عمل کر کے ہمارے پاس آؤ ہم نے کائنات کے ہر شے کو حسین بنایا لہذا تم جو ہے حسن عمل کر کے ہمارے پاس آؤ ہم تم سے حسن عمل کی امید کرتے ہیں لیکن آج انسان کیا کر رہا ہے قرآن حکیم کہہ رہا ہے اسی زینت کو بڑھا رہا ہے خالی بس بس زینت کو بڑھا رہا ہے دیکھا ایک خوبصورت چیز بن گئی ہے کہتا اس سے خوبصورت بنا دو پھر اس سے خوبصورت بنا دو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں نا آپ لوگ ویژن کے اوپر دیکھیے آپ روح کے لیے کوئی ایک بھی سین رہتا اس میں کرکرے مرمرے یہ کپڑا یہ فلا چیز یہ فلا ایجاد بتائیے اس میں روح کے لیے بھی کوئی سین رہتا ہے کوئی سین روح کی غذا بنتا ہے خالی زینت کے پیچھے پڑا ہوا آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے آدمی زینت کو بڑھا رہا ہے اور مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے زینت کو بڑھانے کا نہیں بلکہ آلریڈی ہم نے مزین کر ہی دیا ہے اب تم سے مطالبہ حسن عمل کا ہے حسن عمل کے بجائے تم اسی زینت کو اور زیادہ ترقی دے رہے ہو یہ کیا ہے بڑھاتے جاؤ ٹھیک ہے بڑھاتے جاؤ جُرُزًا ایک دن جو کچھ اس کے اوپر ہے سب چٹیل میدان بنا دینے والا ہوں میں یہ کتنی بڑی وارننگ ہے لوگوں کو ٹیلی ویژن والوں کو میڈیا والوں کو جس جدید تمدن کو جدید تہذیب کو جو خالی زینت کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آرائش کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سوار کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سنوارتے جا رہے ہیں سمارتے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے سنوارتے جاؤ جاؤ اور ایک بات یاد رکھیے کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے اس کے زوال کا ایک گلاب کے پھول کو دیکھو شیلے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ڈائز ایک گلاب کا پھول جو آج تم دیکھتے ہو کہ کھلا ہوا ہے دوسرے دن مرجھا جاتا ہے عربی شاعر کہتا ہے من نجدن فما بادل اشیت من کہ نجد کے ارار کے درخت کے پھول سے فائدہ اٹھا لے اس لیے کہ شام کے بعد ارار کا پھول نہیں رہ جائے گا گر جاتا ہے گلاب جب مکمل کھل جاتا ہے کھلنے کے بعد مرجھا جاتا ہے کوئی چیز جب خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے اس کی بدسورتی شروع ہوتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے بڑھاتے جاؤ اس زینت کو بڑھاتے جاؤ اس زینت کو وہ نہ لونا سعید انجروزہ ہم جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے ماں جو کچھ بھی ہے بشمول زینت کے سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں قرآن حکیم ایک عجیب نقطہ پیش کر رہا ہے کہ جب زینتیں بڑھتی رہتی ہیں حسن عمل سے آدمی دور رہتا ہے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو خالق سے دور ہوتا رہتا ہے اور ایسا ماحول بدترین سے بدترین ہوتا چلا جاتا ہے اب چاہیے کہ اس مذہب بیزار ماحول سے کسی بھی طرح اپنے ایمان کو بچا لے جانا چاہو تو بچا لے جاؤ جیسے کہ اصحاب اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر کے غاروں کی طرف نکل گئے تھے اگلی آیت وہی ہے ہم حسب تاننا اصحاب القاف اور رقیم کانو میں نایاتی ناجبا جس پر ہم کل تفصیل سے روشنی ڈالیں گے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین لفظ امدا تک اصحاب کہف کے واقعے کا اجمالی بیان ہے اور نہنو نقص علیہ کا نب بالحق سے لے کر ولا تستفت فیہم منہم احدا تک اصحاب کہف کے واقعے کا تفصیلی بیان ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے دو تعبیریں یعنی اجمالی اور تفصیلی کیوں اختیار کی گئی جواب یہ ہے کہ ہر چیز کی دو حدیں ہوتی ہیں ایک ابتدائی حد ایک انتہائی حد اصحاب کہف کی جو ایمانی آزمائش کی گئی تو اس ایمانی آزمائش کے دور کی ابتدائی دشواریاں کیا تھیں اس کو بیان کرنے کے لیے اجمالی تعبیر اختیار کی گئی اور اصحاب کہف کی جو ایمانی آزمائش کی گئی ایمانی آزمائش کا انتہائی دور جو تھا اس دور میں دشواریوں پریشانیوں کی کیا کیفیت تھی ایمانی آزمائش کا جو پہلا دور تھا وہ یہ تھا کہ پورا ماحول شیر کو بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا پوری سوسائٹی فاسد ہو چکی تھی شرک کی غلازت میں ڈوبی ہوئی تھی اب ظاہر ہے کہ چند نوجوان اگر ایمان لے آئے تو بت پرستی کی غلازت جس ماحول کے اندر پھیلی ہوئی ہو ایمان لانے والوں کا تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا وہ یہی کریں گے کہ اس فاسد سوسائٹی کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں انہیں سانس لینے میں آسانی ہو جہاں شرک کی بدبو ان کے دل و دماغ تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو ماحول کا فاسد ہو جانا پوری سوسائٹی کا غلیز ہو جانا متافن ہو جانا بدبودار ہو جانا یہ اصحاب کہف کی ایمانی آزمائش کے ابتدائی دور کی دشواریاں تھیں ایمانی آزمائش کا انتہائی دور کس کیفیت کا حامل تھا وہ دور ایسا تھا کہ بات کھل گئی کہ یہ چند نوجوان حکومت وقت کے خیالات سے بغاوت کر چکے ہیں انہوں نے ایک نیا دین قبول کر لیا ہے ظاہر ہے کہ اب ان کے ایمانی آزمائش کا وہ دور آئے گا جس دور کے اندر یا تو یہ ہوگا کہ انہیں رجم کر دیا جائے اگر وہ نیا دین نہ چھوڑے انہیں قتل کر دیا جائے یا پھر انہیں مجبور کر دیا جائے کہ پچھلی ملت میں لوٹ جائے اور پچھلی ملت میں اگر وہ لوٹ جاتے تو پھر انہیں کبھی فلاح نہ ملتی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اصحاب کہف کے واقعے کی تعبیر دو طریقے سے کی ایک اجمالی تعبیر ہے واقعے کی اور ایک تفصیلی تعبیر ہے ایک شہر تھا جس کا نام ایف ایس ایس تھا ترکی کے قریب ایک شہر سمرنا کے پاس اس بستی کے ایف ایس کے کھنڈرات ملے ہیں اسی شہر میں جو کھڈر ہو چکا ہے ڈائنا دیوی کا مندر تھا جو seven wonders of the world میں سے ایک ونڈر کی حیثیت رکھتی اور پورا شہر پورا ملک اسی کی پوجا کرتا تھا یعنی ان کا مسلک ہی ان کا مذہب ہی آئیڈولیٹری تھا بت پرستی تھا اللہ تبارک و تعالی نے چند نوجوانوں کو ایمان لانے کی توفیق دے دی حکومت وقت کو جب یہ معلوم ہوا کہ چند نوجوانوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے تو ان کو پکڑ کر کے دربار میں بلوایا گیا دربار میں ان سے ان کے نئے دین کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے اس موقف پر ایک شاندار اور بہت ہی جامع تقریر کی بادشاہ نے نہ جانے کیوں انہیں چند دنوں کی مہلت دے دی کہ وہ اپنے موقف پر نظر ثانی کرے اگر وہ نظر ثانی کرنے کے بعد اپنا موقف نہیں چھوڑتے ہیں پھر ان کے خلاف کوئی زبردست قدم اٹھایا جائے گا دربار سے جب یہ واپس ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہا کہ اب ہمیں اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت کیا ہے ہمیں تو حق مل گیا ہے حق پر نظر ثانی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے اب اگر دوبارہ دربار میں بلائے گئے تو دو ہی صورتیں ہیں یا تو ہمیں سنگسار کر دیا جائے گا یا ہمیں مجبور کر دیا جائے گا کہ ہم اپنی پرانی روش اختیار کر لیں پرانا مذہب اختیار کر لیں لہذا بہتر یہی ہے کہ ہم اس فاسس سوسائٹی کو خیر بات کہہ دیں اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے ہم اس شہر کو چھوڑ کر کے کسی اور ہی علاقے کی طرف روانہ ہو جائیں اور یہ اپنے شہر سے نکل پڑے دیکھیے ام اصحاب رقیمی والرقیم کانو یا کنا جبا اے ہمارے رسول کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ غار والے اور رقیم والے یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری ہر نشانی عجیب ہے یہ سورج کا خلا میں چکر لگانا یہ زمین کا گھومنا کائنات کی کسی بھی شے کو اگر بنظر غائر دیکھو تو ہر شے ہماری عجیب نشانی نظر آئے گی تو اصحاب کہف کا یہ واقعہ کوئی ہماری بہت بڑی نشانی نہیں ایسی نشانیاں تو کائنات میں ہم نے بکھیر کر رکھ دی ہیں جیسے وہ عجیب نشانیاں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک عجیب نشانی تھے ان کو اصحاب الکہف کیوں کہا گیا کہف کے معنی آتے غار کے کیو غار اور اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے صاحب کا مطلب ہوتا ہے والا یا اگر عربی میں جائیں تو صاحب کا لفظ عربی کے لفظ صحبت سے نکلا ہے صحبت کے معنی تعلق چونکہ یہ لوگ غار میں چلے گئے تھے اور وہی تین سو سال تک سوتے رہے اسی وجہ سے ان کو اصحاب الکہف کہا جانے لگا غار والے اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی چیز کا کسی چیز سے تعلق ہو جائے تو تعلق رکھنے والے کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی جمع اصحاب آتی ہے اب اگر کوئی حدیث سے اپنا تعلق قائم کر لے تو اصحاب الحدیث قرآن سے اپنا تعلق قائم کر لے تو اصحاب القرآن اگر ایک آدمی تعلق قائم کرتا ہے تو صاحب الحدیث ایک آدمی قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے تو صاحب القرآن بہت سارے لوگ اگر حدیث سے تعلق قائم کر لے تو اصحاب الحدیث قرآن سے تعلق قائم کر لے تو اصحاب القرآن ہم اپنے آپ کو اصحاب الحدیث اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے گہرا تعلق ہے اسی طریقے کا تعلق جیسا کہ ان نوجوانوں کا اس غار سے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں غار والے کہا جانے لگا اصحاب القحف کہا جانے لگا تو ایک تو ان کو اصحاب القحف کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ کیو والے تھے غار والے تھے رقیم والے کیوں کہا گیا جیسے ان کو اصحاب القحف کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے رقیم کا کیا مطلب ہے رقیم کا تین مطلب ہو سکتا ہے ایک تو جس بستی کے رہنے والے تھے جس گاؤں کے رہنے والے تھے اس گاؤں کا نام رقیم تھا یہ علامہ آزاد کا خیال ہے اور آج وہ گاؤں پیٹرا کے نام سے مشہور ہے جس کو عربی میں بترا کہتے ہیں تو شاید اس گاؤں کا نام رہا ہو رقیم جہاں کے یہ رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا جیسے کوئی اورنگ آباد کا رہنے والا ہو تو کہتے صاحب اورنگ آباد اورنگ آباد کا رہنے والا تو یہ نوجوان رقیم نامی گاؤں کے رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم کہا جانے لگا یا رقیم کا مطلب ہوتا ہے کوئی لکھی ہوئی چیز رقیم مرکوب لکھی ہوئی چیز ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کسی نبی کا صحیفہ رہا ہو جس کو وہ پڑھتے رہے ہوں اور جس صحیفے کے پڑھنے کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا جانے لگا اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جس غار میں یہ لوگ تین سو سال تک سوتے رہے اس غار کے اوپر بعد میں کتبہ لگا دیا گیا ان کے نام لکھ کر کے اور کتبے کو عربی میں رقیم کہتے ہیں تو چاہے رقیم کا معنی کتبہ لے لو چاہے رقیم کا مطلب گاؤں لے لو چاہے رقیم کا مطلب کوئی کتاب لے لو کسی نبی کا صحیفہ لے لو تینوں مطالب لیے جا سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کو اصحاب القحف کہا جاتا تھا اور اصحاب الرقیم تھا اور اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی نہیں تھے ایسی نشانیاں تو ہماری بہت ساری ہیں واقعہ کیا ہوا تھا اذ اول الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك کا رحمت لنا من لنا رشدا اللہ اکبر یہ نوجوان اپنے گاؤں سے بھاگ پڑے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا دین بچانے کے لیے سے ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہو کہ ایمان کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے ایمان کے لیے اپنی ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے ایمان کے لیے اپنی بستی چھوڑی جا سکتی ہے یہاں تک کہ ایمان کے لیے اپنی سب سے متاع عزیز جان بھی قربان کر دینی چاہیے اکیسویں پارے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہاں ایک بات نظر آئے گی وہاں یہ کہا گیا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے کسی جگہ آپ رہ رہے ہوں اس جگہ پر اگر ایمان بچانا مشکل ہو تو اس جگہ سے آپ ہجرت کر جائیے ایک سوال اٹھا کہ اگر ہجرت کر جائیں تو جمے جمائے دھندے کا کیا ہوگا چلتی ہوئی دکان کا کیا ہوگا بنے ہوئے مکان کا کیا ہوگا اگر ہم نے ایمان کے لیے اپنی دکان چھوڑ دی اپنا مکان چھوڑ دیا پھر پیٹ کیسے بھرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پارے ہی میں اس کا جواب دے دیا ہے کیا دیا ہے وہ کام تحمل رشتا یہ پرندے یہ دیکھ رہے ہو یہ کون سا اپنا رزق اپنے ساتھ لیے گھومتے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں شام کو جب واپس ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے یہ حشرات الارض یہ حیوانات یہ مختلف قسم کے جانور یہ کہاں اپنی روزی لیے پھرتے ہیں حیوانات کو اور حشرات کو معمولی کیڑوں کو جب ہم رسک پہنچاتے ہیں تو تم ہمارے لیے اگر اپنی بستی چھوڑ دو گے اپنی دکان چھوڑ دو گے تو کیا میں تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا پھر یہ سوال پیدا ہوا نکل پڑے مر گئے تو کیا ہوگا وہی جواب دے دیا گیا کلو نفسنظائ موت ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے موت سے بچ کر جاؤ گے بھی کہاں اپنے گاؤں میں بھی رہو گے تو موت آ کر رہے گی باہر بھی نکلے تو موت آ کر رہے گی قرآن حکیم کا یہ بڑا پیارا انداز ہے انسان کے ذہن میں جو شک سر ابھارتا ہے فوراً اس کے شک شک اس شک کے سر کو کچل دیتا ہے یہ قرآن حکیم کا بڑا پیارا انداز ہے یاد کرو وہ وقت جب یہ نوجوان فتح کہتے ہیں نوجوان کو فتح جس کی جمع فتیا آتی اس اول فیت وہ وقت یاد کرو کہ یہ نوجوان غار میں آ کر پناہ گزین ہو گئے پناہ گزین ہوتے ہوئے انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کی اللہ نے ان کی دعا نقل فرمائی ربنا آتنا ملدن کا رحمت اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر قرآن حکیم میں رحمت کے چودہ معنی آئے کل کتنے معنی آئے چودہ معنی آئے بے شمار جگہ رحمت رحمت رحمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پورے قرآن حکیم میں رحمت کے الفاظ بہت سارے مقامات پر آئے ہیں اور چودہ مانوں میں مستعمل ہوئے ہیں یہاں رحمت کا کیا مانا ہے معاش کی سہولتیں اے اللہ اب ہماری کھیتی باڑی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہماری دکان ہمارے ہاتھ سے گئی اب زندہ رہنے کے لیے ہمیں رسک چاہیے تو اے اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا کر یہاں رحمت کا مطلب ہے معاش کی کشائش معاشی سہولت ہے تو اے اللہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زندگی باقی رکھنے کے لیے رزق کا انتظام کر سب سے پیاری دعا کون سی ہے معلوم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر یہاں آخرت کی بھلائی بعد میں مانگی گئی پہلے دنیا کے اندر بھلائی مانگی گئی کیا مطلب اگر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو کیا عبادت کرے گا وہ کچھ نہ کچھ تو معاشی بندوبست ضروری ہے اس کے بغیر تو زندگی گزارنا ناممکن ہے اور جب زندگی ہی نہیں رہے گی تو عبادت کیسے کرے گا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے لیے معاش کی سہولتیں فراہم فرما اور ملت ان کا کہا گیا کہ اللہ اب تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے نہ تو یہاں دکان ہے نہ تو یہاں مکان ہے نہ تو یہاں کھیتی ہے ہم کسی سے کچھ خرید بھی نہیں سکتے تو اب ہمارے معاش کی سہولتیں تو دستے غیب ہی سے بھیج سکتا ہے اسی وجہ سے ملت دنکا کی قید آئی اپنی طرف سے ربنا آتینا اے ہمارے رب تو دے ہم کو مل دن کا اپنی طرف سے براہ راست کیا رحمتن معاشی سہولت دوسری چیز کیا مانگ رہے ہیں وہ دیکھو وہ لا من امرینا رشدا اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سے رشد کو یہ رشد کیا ہوتا ہے قرآن حکیم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رشد کے مقابلے میں غی آیا ہے غی رشد کا اپوزٹ رشد کی ضد غی ہے یہ غی کیا ہے الشیا اترفی ازدادیا چیزوں کو ہمیشہ ان کے اپوزٹ سے ان کے ازداد سے جانا جاتا ہے اگر کالا نہ ہوتا تو گورے کو کون سمجھتا لہذا اگر غی کا مطلب معلوم ہو جائے تو رشد کا مطلب خود متعین ہو جائے گا غی کہتے ہیں فکر و نظر کا غلط نتیجے پر پہنچنا غی ہے فکر و نظر کا غلط نتیجے پر پہنچنا یہ غی ہے معلوم ہوا رشد کہتے ہیں فکر و نظر کا صحیح نتیجے پر پہنچنا اے اللہ ایسی فکر و نظر عطا فرما کہ ہمیشہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچے یہ بہت جامع دعا ہے اس لیے کہ جب کسی کی فکر بگڑتی ہے تو آدمی کا منہج بدل جاتا ہے وحید الدین صاحب کی فکر بگڑ گئی وہ ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور امام رضا صاحب کا منہج بدل گیا وہ دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے بہت جامع اور بڑی زبردست دعا ہے کہ اے اللہ توفیق دے کہ فکر و نظر غلط نتیجے پر نہ پہنچیں ہمیں توفیق دے کہ ہماری فکر و نظر کی رسائی ہمیشہ صحیح نتیجے تک ہو تو صحیح نتیجے تک فکر و نظر کی رسائی رشد کہلاتی ہے اور غلط نتیجے تک فکر و نظر کی رسائی غی کہلاتی ہے تو اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری فکر و نظر ہمیشہ صحیح نتیجے تک پہنچے فکر و نظر اگر خراب ہو جائے تو پھر آدمی کا دین سلامت نہیں رہ جاتا دین میں گڑبڑیاں آ جاتی ہیں دیکھو جتنی بھی بگا دین میں ایجاد ہوئی ہے غور کیجئے یہ فکر و نظر کے غلط نتیجے پر پہنچنے کا نتیجہ ہے یہ گیارہویں یہ تیجا یہ چہلوم یہ اللہ یہ بلا یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں فکر و نظر کے غلط نتیجے پر پہنچنے کی وجہ سے ہے اور اسی کا نام غی ہے لہذا اصحاب بدات کو اگر اصحاب غی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا فکر و نظر کی استقامت فکر و نظر کی صحت یہ بس بولو رحمت مانگی معاشی سہولتیں مانگی تاکہ جان باقی رہے اور رشد مانگا تاکہ ایمان باقی رہے اب اس سے جامع دو اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی دعا قبول ہوئی اور یہ یاد رکھیے کہ دل کی گہرائیوں سے اگر کوئی دعا نکلے آج ہم دعا مانگتے نہیں ہیں دعا پڑھتے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے دعا پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے خالی دعائیں پڑھتے ہیں ہم دعا مانگتے نہیں ہیں دعا مانگنا کچھ اور ہوتا ہے اور دعا پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے آج امام خالی دعا پڑھتا ہے پیچھے لوگ آمین بولتے رہتے ہیں نہ دعا پڑھنے کا ثبوت ہے نہ اس پر آمین کہنے کا ثبوت ہے دعا مانگنے کا ثبوت ہے میں نے کہا ہے سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے مانگو تو صحیح اب بھی دعاؤں میں اثر ہے اب جب ہم دعا مانگ ہی نہیں رہے تو دعا قبول کیسے ہو ہم تو دعا پڑھ رہے ہیں امام پڑھ رہا ہے اسے معلوم نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں پیچھے لوگ آمین بول رہے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ کیا امام بول رہا ہے ہم کس چیز پر آمین کہہ رہے ہیں اب اس پر انا للہ و انا الہ راجون پڑھ دیا جائے تو بے جائے یا بجائے یہاں دل سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول کر لی گئی کس انداز میں اللہ فرماتا ہے فضرب نہم فلک فسنی نا عددا باتیں کر رہے تھے وہ کہ اللہ نے ان کے کان تھپکنے شروع کیے ضرب علی آزان کا مطلب ہوتا ہے کان پر مارنا یعنی کان تھپکنا جب مائیں اپنے بچوں کو سلانا چاہتی ہیں تو ان کے کان تھپکتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کان کا تعلق دماغ سے بڑا گہرا ہے یہ بات قرآن سے ثابت ہے کیا کیا بیان کیا جائے جی کہتے ہیں کہ جب مجرموں کو جہنم کے دروازے تک لے جایا جائے گا جب یہ دروازے پر پہنچیں گے تو داروغ جہنم یہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر سورہ سور ملک کیا تمہارے پاس نظیر صاحب نہیں آئے آپ کے پاس نظیر صاحب نہیں آئے ڈرانے والے صاحب نہیں آئے کیا جواب دیں گے کالو کنا نسما تیلو ماں فی صاحب سے کاش کے ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو جہنمی نہ ہوتے اس کا مطلب سننا پہلے ہے اور عقل کا کام بعد میں ہوتا ہے جی تو کان کا تعلق دماغ سے بہت گہرا ہوتا ہے تو مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے ان کے کان تھپکتی ہیں اور بچے انجامے کار آفٹر آل سو جاتے ہیں یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیار سے ان کو لوریا دے دے کر کے سلا دیا محبت کا انداز ہے دیکھیں نہیں تو اور کوئی لفظ یہاں استعمال کر سکتا تھا ازراہ شفقت ازراہ محبت یہ تعبیر اختیار کی گئی کہ جس طرح مائیں بڑے پیار سے اپنے بچوں کے کان تھپکتی ہے تاکہ بچے سو جائیں ہمیں یہ نوجوان اتنے محبوب تھے اور ہمیں نوجوانوں سے اتنی محبت ہوئی ہم نے ان کے کان تھپ کے لوریاں دے کر ہم نے انہیں سلا دیا بچے تو گھنٹے چار گھنٹے کے لیے سوتے ہیں جانتے ہیں ہم نے انہیں کتنے سالوں کے لیے سلا دیا سنی نا ددا کئی سالوں تک کے لیے سلا دیا آگے اس کی تشریح یہ اجمالی بیان ہے تفصیل میں بتا دیا گیا کتنے سال چونکہ اجمالی بیان ہے اجمالی بیان میں بات بتائی